بڑھتا رہا بالآخر وقت آئی گیا کہ میں نے کہا چلو میں آئی جاتا ہوں کافی عرصے سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور طبیعت کیا کرے گی اب تو سچی بات یہ ہے کہ دنیا دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور قبر بالکل قریب آ رہی ہے بچپن چلا گیا جوانی چلی گئی بڑھے گیا اب تو قبر آئے گی اور کیا آئے گا کاش ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ دنیا میری کیسے بنے گی یہ تو کسی کی بھی نہ بنی اس دنیا نے کسی سے وفا نہ کی بڑے بڑے لوگ آئے اور زمین میں جا کر پیوست ہو گئے ہم لوگ اپنی متاع عزیز اپنی عمر اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتے دنیا کی ہر شے کی قدر کا ہمیں پتہ ہے ہمیں علم ہے معلوم ہے لیکن اتنی بیش بہا قیمتی چیز جس کو زندگی اور عمر کہتے ہیں اس کی ہمارے دلوں میں کوئی قیمت نہیں راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہے دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چکر لگ رہا نہیں نہیں کل کی رات جو آئے گی وہ وہ رات نہیں جو آج ہے وہ اور ہوگی اس لیے اپنی عمر کے ہر حصے میں ہر لمحے میں ہر سانس میں پرور عالم کے خوف کو ملحوظ خاطر رکھیے قبر کی تیاری کو ہر وقت سامنے رکھیے یہی مفہوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ کا آپ کی سیرت و صورت ساری کائنات سے نرالی صورت نرالی سیرت نرالی اخلاق نرالے کردار نرالے خسائل و شمائل نرالے اور کیوں نہ ہو جب آپ کو اللہ پاک جل شان ہونے نے ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا تو تمام چیزیں آپ کی سردار بنے گی جو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ اس کائنات میں کسی کو عطا نہیں ہوئی جو آنکھ عطا فرمائے وہ اور کسی کو عطا نہیں ہوئے اور ہمارا الحمدللہ میرے بزرگوں کا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کا پسینہ بھی نرالا ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا ہر چیز نرالی میرے نبی کا گھر نرالا میرے نبی کی ازواج نرالی میرے نبی کی بیٹیاں نرالی اور میرے نبی کے سورے نرالے میرے نبی کے داماد نرالے کئی لوگ تو بےچارے یوں کہہ کر گزارا کر لیتے ہیں نا پنج ٹن پنج ٹن باقی خیر صلاح ہمارا سیدھا نوٹ کرو اور پانچ نہیں میرے نبی کا سارا گرا تھا پاک سارے رشتے دار پاک جو کپڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگ گیا وہ کپڑا بھی پاک جو جوتی مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو لگ گئی وہ بھی پاک اور کاشی کملی والے نے زمین کے جس ٹکڑے پہ چھوک دیا وہ بھی پاک اس لیے کہ ساری چیزیں نرالی موجودات نرالے میرے نبی کی کتاب نرالی ساری چیزیں نرالی ہیں تو رشتے دار بھی نرالے اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رشتے دار آپ اپنی مرضی سے نہیں بنایا تیرے رشتے چاچے کریں گے مامے کریں گے نانے کریں گے ماسیاں کریں گی کالی کملی والے کے سارے رشتے خدا دیں گے تیرے کیے ہوئے رشتے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے اب کم کے کیے ہوئے رشتے میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی میرے نبی کا گھر نرالا میرے نبی کا ڈر نرالا میرے نبی کی جماعت نرالی ولادت بھی نرالی وفات بھی نرالی جوانی بھی نرالی سب چیزیں نرالی سید علی مرضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کے چلی ہیں تو راستے میں کئی جگہ دائیوں نے روکنے کی کوشش کی حلیمہ تو دکھا تو صحیح کیا چیز لے کر دوڑ رہی ہے کہنے لگی میری ڈاکی کے ماتھے پہ جبریل امین نے پہلے لکھ دیا ہے یہ ہر پہ رک کر کوئی کھیل نہیں کرتی جب میرے نبی کی ساتھ نرالی تو میرے نبی کی سواری بھی نرالی دودھ پلانے والی مائی بھی نہیں اسی لیے اللہ پاک جل شانوں نے قرآن کریم میں لال کر دیا فرمایا کل اطیر اللہ والرسول لوگوں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو غلامی کرو فرما برداری کرو ومن الرسول فقد أطاع الله میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے میں خدا کی بندگی ہو گئی زندگی کا ہر لمحہ ہر سانس ہر گھڑی ہر ساتھ میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو ساری چیزیں چونکہ نرالی سرکاری دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن بھی نرالا جوانی بھی نرالی غار ہیرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی کئی دل کا کھانا بنا دیتی ہے علیحدگی میں بیٹھ کر خلوتوں میں تنہائیوں میں اپنے مولا کریم کو یاد فرماتے ہیں عادت مبارکاتے ہوتے ہوتے ہیں کارے ہیرا میں ایک دن جبریل امین آئے آواز لگائی اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ماں نبی قالین تین مرتبہ اسی طرح دہرایا گیا خود فرماتے ہیں فقتنی قتن شدیدا مجھے پکڑا جبری امین نے سینے سے لگایا یہاں تک کہ مجھے پسینے آ گئے پھر قرآن کریم کی جو آیتیں سنا دی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما لی انوکھی چیز تھی قرآن کریم کا نزول شروع ہوا کب کبھی آ گئی لرزہ آ گیا سردی لگ گئی گھبراہٹ آ گئی پہاڑ سے اتر کر گھر تشریف لائے اور ایک ہی فرمانے لگے زمیلونی دسرونی دسرونی مجھے میری کملیاں اڑا دو مجھے میری موٹی چادر اڑا دو مجھے بڑی سردی لگی ہے شیر جو پونی بڑی کپ کپی ہے مجھے انی اقاب والا لفظی مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے گھبراہٹ بڑی ہے وحشت بڑی ہے پریشانی بڑی ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی ہوشیار مائی مکی کی تالا مائی سنجیدہ مائی اللہ پاک کا انتخاب شدہ مائی کالی کملی والے کی گھر والی فوراً بول اٹھی واللہ لا یقضی کا بدا مجھے میرے مالی کی کی قسم میرا خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا سمجھدار بیویاں جو ہیں ان دکان سے کارخانے سے دفتر سے جب آتا ہے تو پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتی سنجیدہ عورتیں سنجیدہ خواتین اپنے خامل کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہے اگر وہ پریشانی کے عالم میں آتا ہے اس سے پوچھا اور تسلی دی یہ میرا تمہارا کام نہیں ہے اللہ جو چاہے گا وہ بہتر ہوگا آپ پریشان کیوں ہوتے تسلیاں دیا کرتی ہے سنجیدہ عورتیں جو کئی وہ ایک آدمی تھا مرد تھا بیوی بڑی لڑاکا تھی جب گھر میں آئے کوئی نہ کوئی فرمائش تمہیں نے صبح کہا تھا بلا چیز کے لیے بنائے چلے آ رہے ہو وہ روٹی کھانے بیٹھا تو لڑ پڑی گھبرا کر کے پریشانی میں آ کے کہنے لگا یا اللہ یا تو میں مر جاؤں اب آ کے یوں کہنا تھا نا کہ یا یہ مر جائے اس نے چولہے میں پھوک مارنے والی پھکڑی اٹھا رکھی تھی کہنے لگی یا پھر نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں اکثر و بیشتر گھروں کا یہی حال ہے بچارے یوں ہی اپنی زندگی کھسٹ کھسٹ کر پوری کر لیتے ہیں زندگی کا مزہ نہیں آتا زندگی ایک گاڑی ہے لطف جب ہی آئے گا دونوں پہیے برابر چلے ایک پہیے پہ وزن پڑا اور وہ پڑا کر کے ٹوٹے گا عورت کو اپنے خامن کی آمدنی کا اندازہ نہیں خرچ میں تاشا کرتی ہے وہ بھی عورت ہے اور ان بیچاری بہنوں کا بھی میرا قصور نہیں تم بھی تو اسی طلب میں ہر وقت رہتے ہو کہ منہ پہ آستہ ملی ہوئی نظر آئے بس ہر وقت گھر میں روٹی ہو نہ ہو منہ پہ آستہ ضرور مل لے جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی سنجیدہ مائی واللہ کا آبادہ میرا پرور دکھار آپ کو بالکل کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا کیوں اس لیے آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں بیواؤں کے سودے خرید کر لاتے ہیں غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا یوں تو تسلی دے رہی ہے اور اندر اندر سیدہ خدیجہ کا دل رو رہا ہے الہی سارا مکہ چھوڑا سردار چھوڑے رئیس چھوڑے دولت مند چھوڑے کوٹھی بنگلوں والے چھوڑے یتیم مکہ سے شادی کی یہ آج میں کیا دیکھ رہی ہوں چہرہ اتر گیا رنگ تبدیل ہو گئی پیلا رنگ پڑ گیا مڑ مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتی ہے الہی کیا بلی کیا ہوگا یہ کیا کرنے رہا ہے محبوب میرا چچا ساتھ بھائی ورکا ابن نوفل یہودی توریت کا عالم ہے بڑا سنجیدہ ہے میں اس کو اس کے پاس آپ کو لے کے چلتی ہوں دکھلا کے لاؤں گی ہوا کیا ہے عالم کے پاس لے کے گئی آج کل کی ماہی ہوتی کہیں گے چاسی بابے کو چلے جگہ ننگا پہ ہے ہمارے ملک میں ننگوں کو زیادہ مانا جاتا ہے آٹو بھی کرتے سے ننگا آٹا والی پجامے سے ننگا پکا والی اللہ اللہ کرنا میں یار ولایت نہیں نماز روزے کی پابندی معیار ولایت نہیں قرآن کریم کی تلاوت ولایت نہیں ساری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کرنا معیار ولایت نہیں کپڑے اتار کے صبح آپ سڑک پہ چلے جانا انشاءاللہ شاء آپ ولی بن جائیں گے اور اشارے کرتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے اگر کی نشانی ہے دی اگر دیکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے کس نے بتائی یہ بات جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کو ساتھ لے کے چلی اپنے دل میں بڑی پریشان ہے رو رہی ہے یہ کیا بنی چہرے کی طرف دیکھتی ہے دل مرجھا جاتا ہے ورکائی ابن نوفل کی پاس لے کے گئی کہنے لگی بھائی جان آپ عالم ہے توریت کی عالم ہے توریت کے حافظ ہے ذرا انہیں دیکھو تو صحیح انہیں کیا ہوا ان سے پوچھو تو صحیح کیا قصہ ہے بتاتی بھی جاتی ہے روٹی بھی جاتی ہے بھائی جان آج تو ٹھڑکا لگا ہوا ہے آج تو دل کو لگا ہوا ہے کہیں میرے اجڑنے کا وقت تو نہیں آ گیا ورقائی بن نوفل نے حضور کریم سب کہتے ہیں علیہ وسلم سے سارا ماجرا پوچھا قصہ پوچھا ابن نوفل برجستہ کہنے لگا خدیجہ لکھ مبارک کروڑوں مبارک تو کی مکے کے سردار کی بیوی نہیں کسی تاجر کی بیوی نہیں کسی رئیس کی گھر والی نہیں مبارک تو تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے تو تو شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہے یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا یہ آخر و سما پیغمبر ہے آخر و سما پیغمبر کی تو گھر والی ہے تو تو بڑی بختوں والی تو تو بڑی نصیبوں والی تو تو بڑی مقدروں والی ہے سیدہ خدیجہ ہنسنے لگی برقائی بلی نوفل رونے لگا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ ابن نوفل رو رہا ہے پوچھا بھائی جان آپ کیوں روئے آپ کو کیا پریشانی آئی پر ابن ناول کہنے لگا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی قبر بالکل قریب ہے موت بالکل قریب ہے عمر وفا نہ کرے گی میں اس لیے رو رہا ہوں آکاش میں ان کی اس وقت مدد کرتا اس وقت میں ان کا تعامل کرتا میں ان کے ساتھ ہو کر سارا کام کرتا اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جب مکے والے اپنے پر آئے مل کر ان کو پتھر ماریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے جو کسی کی بات کا جواب نہ دیں جو کسی کا گلا نہ کرے شکوا نہ کرے نقصان نہ کرے آبرو ریزی نہ کرے ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے بن نوفل کہنے لگا خدیجہ یہ جو قرآن اترا ہے اللہ کی توحید اس میں آئے گی یہ خدا کا پیغام پہنچائے گا اور جس نے بھی پہنچایا اسی کو پتھر پڑے سید لالو علیہ السلاتو والسلام کی ذات اقدس ہے لئی فلم پلم دعائی الا فرارا او میرے پروردگار میں نے اس قوم کو رات کو بلایا دن کو بلایا صبح شام بلایا علماء نے لکھا ہے سید نو علیہ السلاۃ والسلام میں صبح جا کر کھڑے ہو جاتے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے لوگ اتنے پتھر مارتے اتنے مارتے تھے سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں اللہ کا نبی چھپ جاتا کہنے والا کوئی نہیں مرحبا کہنے والا کوئی نہیں نعرے لگانے والا کوئی نہیں ساتھ دینے والا کوئی نہیں اور پھر یہ منظر ایک دن کا نہیں ساڑھے نو سو سال گزر گئے آپ کو اور مجھے دربار الہی کی عظمتوں کا پتہ نہیں سارا دن پتھر کھانے کے بعد رات کے وقت اللہ کا پیغمبر ہر سجدے میں رکھتا ہے اور روتا ہے الہی تو عید کا حق ادا نہ کر سکا معافی مانگتا ہوں سارا بدن زخمی لو لوہار سردی گرمی قومیں بدل گئی لوگ بدل گئے مر گئے پھر پیدا ہو گئے مگر اللہ کے نبی کی مار نہ ہٹی سارا دل مار کھانے کے بعد بھی اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے وہ اللہ تک پھر لی وہ ترہم دی اکم ملل خاصری جناب ابراہیم علیہ السلام تو کو مار پڑی صرف پتھروں سے نہیں تالک بی انہم کانو یکرون بی آیات اللہ و یکتلون اللہ بی جیہیر ستر ستر انبیاء علیہ السلام کی اللہ کے نبیوں کی اللہ کے پیغمبروں کی ایک ایک دن میں ظالموں نے اکٹھے ہو کر ستر ستر نبیوں کی گردلیں اتار آپ لوگ چار نمازیں پڑھ کر ولی بنے بیٹھے ہیں آؤ اللہ کے نبیوں کی گردلے اڑا کے اشاق فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا مسل مسل مجھے زیادہ سے زیادہ ستایا گیا خود ارشاد فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا اپنوں نے مارا پیروں نے مارا دل کو مارا رات کو مارا مکے کی مردوں نے مارا مالک کائنات کی قسم مکے کی عورتوں نے مارا کے لڑکوں نے مارا اتنا ستایا گیا بیت اللہ شریف میں سجدہ فرمایا اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا گیا کالی کملی والا سر سجدے سے اٹھا نہیں سکتے ایک عورت نے باڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگائی آتما تم کہاں چلی گئی تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا دوڑی گوڑی آئی ہے اور وہ سارا اوج آپ کی پشت مبارک سے اتارا اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی تیرے نبی عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی جان سورج ستارے کا نبی زمین کے ذرے ذرے کا نبی سمندر کے کچرے کچرے کا نبی پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی پھول کی پتیوں کا نبی پھول کی خوشبو کا نبی اور مالک کائنات کائرات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پندرہ پندرہ دن درخت پھول کی پتیوں کا نبی پھول کی خوشبو کا نبی اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پندرہ پندرہ دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے خندق ہے مدینہ پاک اللہ پاک سب کو جارت نصیب فرمائے بڑا تنگی کا جنگ ہے صاحب کرام کی جماعت کے پاس کھانا تو کیا پانی بھی نہیں کھا کھا کر صاحب کرام گر رہے ہیں آپ لوگوں میں سے اس فوج میں اگر کوئی ہوتا نا پتہ نہیں کتنا بڑبڑاتا یہ یہ طریقہ تیاری کی نہیں پہلے ہم کھلا کے مروا دیا کیا کہنا آج کل کا قرآن پہ اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ اعتراض اللہ والوں پہ اعتراض بس اعتراض ہی اعتراض ہے تنقید ہی تنقید ہے اور کچھ بھی نہیں جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک نوجوان آیا اس کا خیال یہ ہے مجھ سے زیادہ پریشان حال اس جنگ میں کوئی نہیں اور سرکار کے سامنے آ کر اس نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا دیا تو لوگوں نے دیکھا اس کے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے دھوپ کی وجہ سے کمر سیدھا کرنے کے لیے اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دونوں رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کالی کملی والی کی پیٹ مبارک پہ دو پتھر بندے ہوئے دو دو پتھر باندھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی کرام کے ساتھ مل کر زندگی بسر فرمائی اور یہی وجہ تھی کہ نگاہ نبوت نے اتنا ایسا رنگا صحابہ کرام کو اتنا پکا کر دیا تھا اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے فی کی جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا اتنی مضبوط جماعت اس کائنات آئی ہی نہیں کون مقابلہ کرے عبادت میں ایک بات آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس زمانے میں دولت نہیں تھی پیسہ نہیں تھا ہم سب کا خیرات بہت کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے بڑھ جائیں گے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا فرمایا تمہارا عہد پہاڑ سونے کا اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا خیرات کرنا میرے نبی کے ایک کھجور کا مقابلہ میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ساری امت کی نمازیں ساری امت کا صدقہ خیرات ساری امت کے روزے حج زکات صحابی کی ایک معمولی سی نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب کلمہ پڑھنے سے مصیبتوں کے باہر ٹوٹتے کلمہ پڑھا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں جناب ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں میں ایک محلے میں جا نکلا میں نے جا کے دیکھا ایک بڑیا مائی ستر سالہ مائی اس کو پکڑ کر پانی کی ٹیگ میں بٹھایا ہوا ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وزن دیا ہوا ہے اس کو پانی میں کوتا دیا ہوا ہے ڈبایا ہوا ہے تاکہ مر جائے جان چھوٹے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا میرا خیال ہوا شہید ہو گئی ہوگی بچاری مر گئی ہوگی اتنا لمبا سانس کیسے ہو سکتا ہے بڑی دیر کے بعد کافروں نے جب اپنے ہاتھ ہٹائے بڑھیا نے پانی سے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی اللہ ام کے والوں جس چیز کے لیے تم مجھے سزا دیتے ہو اللہ کا کلمہ چھڑانا چاہتے ہو اللہ کی توحید چھڑانا چاہتے ہو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت چھڑانا چاہتے ہو آؤ میں اعلان کرتی ہوں اللہ آدی میرا خدا ایک ہے میرا رب ایک ہے میرا پالن ہار ایک ہے میرا مشکل کشا ایک ہے میرا حاجت روا ایک ہے اور میری ساری حاجات کو پورا کرنے والا ایک ہے پیدا کرنے والا ایک ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں بڑھیا کو چھوڑ دیا اس کی جوان بچی کو پکڑ لیا کافروں نے اور گرم گرم لوہا کر کے اس کی زبان پہ دہت دینے لگے ادھر داغ آتا تھا ادھر لڑکی کہتی تھی اللہ حسمتی اللہ بے نیاز ہے اور تم جیسے ظالم ہزاروں آئے ہزاروں چلے جائیں گے لیکن تم میرا ایمان نہیں چھین سکتے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تیرہ سال تک وہ دکھ اٹھائے وہ مصیبتیں اٹھائی وہ پریشانیاں جھیلی جن کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اسی لیے قرآن کریم نے چیلنج کیا اور فرمایا وکم آلت قبلہم من القرون منل کرو یم بدماشی نہ کرو بغاوت نہ پھیلاؤ میری زمین پہ فساد نہ مٹاؤ میں اپنی بے نیازی پہ آ گیا تمہارے نام و نشان مٹا دوں گا مسفائی کا دودھ تم تنظر جبریلا میل نے چیخ ماری ساری قوم کے جگر پھٹ گئے پانچ پانچ دن کے فاقی روزانہ غلاموں کو سزائے ملنے کی اطلاع آج بلال کو اتنی مار پڑی آج حضرت تین کو اتنی مار پڑی آج ابو فقیہ کی فصلیاں توڑ دی گئی آج فلانے کو یوں مارا گیا آج زمیرہ کے بال پکڑ کر مکے کی کلیوں میں گھسیٹا گیا اور ہم ہیں جو پھوک مار کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں نماز تک کی ہمیں صحیح معنوں میں توفیق نہیں امام الانبیاء محبوبی کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بیت اللہ شریف میں فتح مکہ کی بات بھی اس قسم کا مظاہرہ فرمایا ساری کائنات حیران ہو گئی گلی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں ایک اور سارے آنگن کا سارے گھر کا سارے بیڑے کا کوڑا کباڑ مٹی اکٹھا کر کے ٹوکرے میں بھر کر سرکار کا انتظار کرتی ہے جب گلی سے گزرتے ہیں سر مبارک پہ دے مارتی ہے قربان جاؤں آملہ کے ٹر رہے نے کبھی سر اٹھا کے نہ دیکھا یہ کون ہے یوں کرنے والا ایک دن سر مبارک پہ وہ مٹی نہ پڑی تو فرمایا یہ مائی کہاں گئی اس کا وظیفہ کیوں بند ہوا پتا چلا بیمار ہے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے اور اب کی بچیوں نے دیکھا رونے لگی اما کہتی اب بیٹی روئی کہنے لگی جس کے سر پہ روزانہ کوڑا پھینکتی ہو وہ آ گئے گھر میں آدمی کوئی نہیں مرد کوئی نہیں پتا نہیں اب کیا بنے گا عورت بھی رونے لگی عمر گزر گئی گستاخی کرتے بے بھی کرتے آج پتہ نہیں کیا حال بنے گا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی پتا چلا تو بیمار ہے میں کالی کملی والا حاضر ہوں کیوں خدمت ہو بتاؤ دوا لانی ہو بتاؤ کچھ سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ میں امام الانبیاء خدمت کے لیے کھڑا کراؤں فرمایا بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے جائے عیادت کے لیے جائے اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹین تک چوبیس گھنٹے تک اللہ کے ستر ہزار فرشتے بخش کی دعا مانگتے ہیں کوئی سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں فرمایا مدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے جائے عیادت کے لیے جائے اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹہن تک چوبیس گھنٹے تک اللہ کے ستر ہزار فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں مگر ہمارے یہاں غریب کی بیمار کرسی کون کرے تو بڑا آدمی بیمار ہو جائے گا لین لگ جاتی ہے صاحب کا کیا حال ہے شاہ کیا حال ہے اور سب ٹھیک ٹھاک ہے سب نو کوئی پھانسی لگی ہوئی ہے ڈاکٹر بڑے کا لحاظ کرتا ہے محلہ بڑے کا لحاظ کرتا ہے خاندان برادری بڑے کا لحاظ کرتے ہیں کہاں گئی نبی کی سیرت ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی امید سے فرمایا اس کے پچھلے سارے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں دستور کچھ اور ہے جنازے کی نماز میں جتانے کے لیے بتانے کے لیے چودھری صاحب شیخ صاحب آواز لگاتے ہیں بھائی پچھلے آدمی آگے ہو جائے سب درست کرے بھائی تاکہ پتہ چل جائے میں بھی آیا ہوا ہوں ویسے الحمدللہ آدھے لوگوں کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی ساری زندگی بازار میں مارکیٹ میں فریب مال میں کڑبڑ اور اب تو حد ہو گئی مردوں سے بھی فریب مردوں سے ٹھگی مار رہے ہیں لوگ مردوں سے اور پرائے نہیں اپنی ماں کے ساتھ ٹھگی مار رہے ہیں لوگ جس ماں نے نو مہینے پیٹ میں رکھا گود میں رکھا کھلایا پلایا سمجھایا شادی کی دعائیں مانگی رات دن اس ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے بیٹوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی سیکھتا کوئی نہیں کئی سال کی بات ہے لاہور میں میری راجپوت برادری کا ایک بہت بڑا بڈیرا مر گیا تو لاکھوں آدمی جنازے پہ آیا ہوا کچھ لوگوں کا اور بھی انتظار تھا افسروں کا انتظار تھا ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا بالکل وضو نہیں کرتے یوں ہی جنازہ پڑتے ہیں کاروں میں سے اترے اور یوں ہی کی ہو کھڑے اگلے دن میری دو چار افسروں سے اس قسم کے آدمیوں سے بات ہو رہی تھی وہ کہنے لگے کہ اس میں وضو کی کیا ضرورت ہے سجدہ تو ہے یہ تو دعا ہے نے کہا بالکل ٹھیک ہے تجربہ کر کے دیکھ لینا یہ جب بھی بڑی بڑی موٹی موٹی چھونڈوں والے ڈل جب بھی کسی کے جنازے پہ آئیں گے انشاءاللہ گھر سے کر سے کرائے تو کرائے وہاں وزو نہیں کرتے شرماتے ہیں نا جرابیں خراب ہوں گی پمی خراب ہو جائے گی تجربہ کر کے دیکھ لینا اب تو مسئلے بہت ترقی کر گئے اگلے دن گاڑی میں ایک بڑے میاں نے نماز پڑھی مغرب کی دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا میرے ساتھ ساتھی جو تھا اس نے کہا بڑے میاں کون سے وقت کی پڑھی کہ مغرب کی کہ پھر مغرب کی تین رکعت پڑھنی چاہیے تھی کہ تجھے پتا نہیں ہے میں سفر میں ہوں میں نے کہا بڑے میاں چار کی دو ہوتی ہے تین کی دو نہیں نے کہا واہ چار کی دو ہو سکتی ہے تین کی دو نہیں ہو سکتی بڑے مسائل معلوم ہے کوئی اصل تو ریل گاڑی میں کوئی نماز پڑھتا نہیں اور اگر کھڑا ہو جائے تو سارا ڈبا مکتی اور جی جدھر منہ کرو ادھر ہی خدا ہے گاڑی میں کوئی حرج نہیں ایک دن ایک پٹھان نے یوں نماز پڑھی یوں کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے یوں من کہا وزو ہو گیا کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے کھانا بے نکار کا کھاتا ہے اور کھڑکی پہ کرتا ہے اور جیسا وزو تھا ویسے نماز پڑھ دی یوں سر کھڑکی پہ یوں سر کر دیا چل بھائی نماز ہو گئی گئے چلا گا غفر له ما تقدم من كما لہوا کال صلی اللہ علیہ فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یہ سوچ کر جنازہ پڑھے شاید میرے مقدر میں جنازہ بھی ہے کہ نہیں جناب آدم رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے دیکھا بے تاشر ہو رہے ہیں زمین پہ کروٹ بدل رہے ہیں کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا آپ تو بڑے جرت والے بڑی بہادری کے مالک آپ کیوں روئے فرمانے لگے او لوگوں خبر کا اندھیرا یاد آ گیا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ لو کتنا جلیل القدر صحابی ہے قبرستان میں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اتنے رویا کرتے تھے کہ رخساروں پہ آنسو نے نالی بنا لی کسی نے پوچھا عثمان تجھے کیا ہوا تجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس مرتبہ دنیا ہی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا تو کیوں رو رہا ہے نبی کا دورہ داماد ہے کہنے لگا لوگوں خبر کا ڈیرا یاد آ گیا میرا جگر پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ خدا کے قہر سے ڈر کر اتنے رویا کرتے تھے اتنے رویا کرتے تھے دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی تو لا کے چلی گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی اچانک بیدار ہوئی میری آنکھ کھلی میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا اتنی لمبی دعائیں مانگی اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا سجدہ اور سجدے میں امت کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے اتنے روئے اتنے روئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی اولا امام الانبیاء ساری ساری رات روئے تجھے ساری زندگی میں اپنی پٹا مالی پہ کبھی رونا لایا تو اپنی سیاہی پہ کبھی نہیں رویا اپنی پتہ مالی پہ کبھی نہیں رویا اس لیے خدا نے اعلان کر دیا فرمایا فرما گھبرا اقترب للہ حسابهم وهم في پی موردون حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور موت کی گھنٹی بجنے والی ہے اور سوئے پڑے ہو وہی گانا بجانا وہی بدماشی وہی تماشا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آلہ میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری امت اتنی بگڑے گی معاشرہ اتنا برباد ہو جائے گا اتنی تباہی پھرے گی لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا ادھر مہٹ آئے گی یا ائولہ ان کو سلطل ساتھی شعل بادشاہ وزیروں افسروں پیروں فقیروں ڈاکٹروں مولویوں اتقو ربکم کرو اس پروردگار سے جس نے کروڑوں نہیں اربوں خربوں دنیا زمین میں پہنچا دی زمین پہنچا لا جائے گا کی طرح لپیٹ دی جائے گی اور تیری کیا ہستی ہے یہ پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائے گی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ یہ کپاس کی طرح یوں ہوا میں روئے کی طرح اڑ جائیں گے اور پہاڑوں کی یہ ہستی ہے تیرا کیا بنے گا کال پرسان آل بنے گا زندگی کی قیمت نہ جاننے والوں آخر اس وقت کیا حال ہوگا مل اکتا بہو ابری بس و یسلا چھاتی کو چیر کر اس میں سے بایا ہاتھ اتار کر پیچھے سے نام احمال پکڑایا جائے گا آواز آئے گی کرا کتاب پر اپنی کتاب خود فیصلہ کر تو جنتی ہے یا دوزخی ہے خود فیصلہ کر لوگ ایک عرصہ گزر جائے گا پانی پانی پانی پکاریں گے آواز آتی ہے وہی سو یو واس پیما کل مل یش بل اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اتنیا منہ کے بل باہر آ جائے گا نیچے کا ہوٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا اوپر کا ہوٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا اور ایک روایت کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ زخم میں چالم میں ایک ایک آدمی کا بٹن پھول کر سوج کر تین میل چوڑا تین میل لمبا ہو جائے گا اللہ کے قرآن کی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھتی ڈاکٹروں کے پاس سارا دن مریض جاتے ہیں بھوک نہیں لگتی رات کو نیند نہیں آتی خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آتی ذرا ڈاکٹر ساری کراچی کا چکر لگاؤ اور ڈاکٹروں سے پوچھو کبھی کسی نے آ کر یہ بھی کہا کہ رات ڈاکٹر صاحب قبر کے فکر نے میری نیند اڑا قبر کی تنہائی کے فکر نے شکناک کرے نے میری نیند اڑا دی مجھے نیند نہیں آتی اور یار کی جدائی میں مہینوں نیند نہیں آتی قبر کے فکر میں ایک دن بھی نیند نہ گئی فرمایا سم ملم یوبو عذاب ہم اداب عذاب اداب جلا دینے والا تھا تباہ و برباد کر دینے والا تھا یہی وجہ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی ان کے امال نرالے ان کے اخلاق نرالے ان کے کردار نرالے اتنے بہادر لوگ اس روئے زمین پہ آئے ہی نہیں مکہ مکرمہ ہے اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے ویسے ہم تو شوقیہ لوگ جاتے ہیں ہمارے ملتان میں ایک آدمی ایک آدمی کو السلام علیکم وعلیکم السلام میرا کہنا سننا معاف کر دینا اگلا آدمی بڑا حیران ہے ہاں، یہ تو ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے ایسی بات کر رہا ہے جیسے مرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ میرا کہنا سننا معاف کر دینا میں کہا خیر ہے کیا بات ہے میں کہ تمہیں پتا نہیں کہ نہیں کہ وہ میری حج کی درخواست نکل آئی ہے میں کہا چلو اللہ مبارک کرے کہ بس یہی دعا کرنا خیریت سے واپس آ جاؤں وہاں بمبرس رہے ہیں جو بھی دعا کرائے گا سے واپس آ جاؤں وہ یہاں تیرے دادا کا جو مکان ہے یہ کوئی جنت کا گھر ہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہر وقت کرتے ہیں پر مدینے میں مرنے کو تیار نہیں بڑا مدینے میں مرنے کی طلب کرنا اور اللہ راہ میں جان دینا تو ایک جمال تھا جو ہر وقت پانچوں وقت بھی ہر لمحہ ہر گھڑی ایک ہی دعا کرتا تھا اللہ فی سبیلک اے اللہ تیری راہ میں دعا کرتا ہوں میرا سر اپنے نام پہ کٹوا تیری راہ میں مر جاؤں تیرے نام پہ مر جاؤں ایک ہم لوگ اگلے دن ملتان میں ہمارے یہاں ایک عورت پہ جھگڑا ہو گیا تو دو ادھر سے مر گئے دو ادھر سے مر گئے منع کہ ان کی خبروں پہ لکھو رن شہید رحمت اللہ علیہ رن شہید عورت شہید روز مر رہے لوگ روز مرتے ہیں پاگل خانے میں جا کے دیکھو نا سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کے کوئی کسی عورت کا نام لے رہا تو ہم ہم سر مار رہے اللہ کا نام کون لے مدینہ مدینہ مدینہ میں مرنے کو تیار نہیں یہ تو ایک ہی فاروق آدم جیسا بہادر تھا ہر وقت دعا کرتا اللہ سبیلک تیری راہ رام شہادت کی موت مانگتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کے محبوب میرے کالے کملے والے کی تمنا اور میرے کالے کملے والے کی آرزو اور میرے محبوب کی آرزو میں تو تجھے ایسی موت دوں گا کسی کی شہادت کی گواہی عہد کا پتھر دے گا کسی کی شہادت کی گواہی انیل کی مٹی دینے آئے گی کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کی مٹی آئے گی کسی کی گواہی دینے کے لیے خندق کا پتھر آئے گا اور میرے نبی کے فاروق جب تیری گواہی کا نمبر آئے گا مجھے اپنے کبریائی کی قسم تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا میرے نبی کا ممبر آئے گا میرے نبی کی مسجد آئے گی فجر کی نماز آئے گی خدا کا قرآن آئے گا سارا مدینہ آئے گا اور دعا کرتا تھا فاروق بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ مدینے پاک کا دفن عطا فرما آواز آئی ہو میرا فاروق مدینہ نہیں تجھے اپنے نبی کے پہلو میں جگہ دوں گا تیرا دل کرے تو دیدار کر لیا کر جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے مدینے کی جی، کیا بات کرتے ہیں ایک ہمارا زمانہ ہے اگلے دن ایجا سے باول پور میں ایک بس سے اترتے وقت ایک عورت کے ساتھ بچے تھے دیر کر دی میں ریاستی زبان چون نہیں واقعہ میں کہ شالا ون مرے مدینے پاسے تھی آگے تو ون مر مدینے وہ سمجھا میں تو کو منڈا کرتے آگے تو ون مر مدینے کال مرے مدینے میں تو سب کا کام مدینے مرتا جناب شیخ العدیش حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب سب قید و رحمت اللہ علیہ اٹھارہ برس تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر موت کا انتظار فرمایا ہاں مجھے مبارکباد دو میرے بڑے بہت کچھ تھے شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اتنا مقدروں والا جمال اتنا نصیبوں والا جمال اتنا خوش بخت جمال جس نے نبی کے روزی کی جالیوں کی چھو میں بیٹھ کر اٹھارہ برس تب تک عمر کی حدیث پاک پڑھائی ستر ہزار شاگرد ہے حضرت مدنی کا عرب عرب میں صاحب صفا کے چبوچرے پہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی اور تنخواہ لے کر نہیں آج تو جتنے لوگ آئیں گے نا اجی دعا کر دو میں نے کہا بس مدینے چلا جاؤ بلا مدینے میں جا کے تو لگ اجی نہیں وہ کچھ بیلنس بنانا ہے تنخواہ لے کر نہیں نقش حیات میں لکھتے ہیں ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر گیارہ آدمی پی کر گھر کے سو جایا کرتے تھے مہاراجے فرماتے ہیں اہل مدینہ سبزیوں کے ترکاریوں کے جو چھلکے گلیوں میں پھینک دیا کرتے تھے میں اپنے آقا کی گلیوں سے شام کے وقت وہ چھلکے اٹھا لاتا پانی میں دھو کر منہ میں چبا کر پانی پی جاتا راہول الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا مدنی قرآن پڑھتا تم نے دار العلوم میں قرآن پڑھا تم نے اشرفیہ میں قرآن پڑھا مدنیہ میں قرآن پڑھا انوار القرآن میں قرآن پڑھا خدا کی قسم شیخ مدنی نے مالتے کی جیل کی کوٹڑیوں میں اٹھارہ اٹھارہ سے مکئی پیس سے قرآن یاد کی نار <laughs> تربیر ان کا مقابلہ کون کرے گا میدان جہاد میں لاؤ میرے بڑوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا علم اور خان میں آؤ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علی جیسی معارف القرآن جیسی اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی تفصیل لکھ کر دکھائے مسور کی دال کا پانی ابلا ہوا پی کر خاندان سو جاتا ہے ایک ادا زمانہ ہے رہ تصا سارے اولیاء کرام کی جماعت بیٹھی ہے ملتان رواج ہے پیا نامی محرم کو پیو جی قبر سے موہری کی دال سٹیں گے آپ سرکا بلاؤ حلوا شریف اور میں نے یہی بات پچھلے دنوں کو ہاتھ میں کہہ دی پٹھانوں میں ایک پٹھان کھڑا ہو گیا کہ اللہ کا حلوا شریف ہے باقی کھانے بدماش ہے اور میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ اصل شرافت یہ ہے کہ حلق سے اترتے وقت تکلیف نہیں دیتا آپ زردہ کھاتے ہیں پلاؤ کھاتے ہیں باکرا گوشت کھاتے ہیں تو پیو کی قبر سے موہری دیدا میں میں پوچھنا ہوں چہرہ پیو جو مویا تو نگلا سگلا کوئی کھنگ سنگ لگی ہوئی ہے جو موہری سٹے گا کھڑا ہر سال متا سوجے کو گرمی تھی جیون جائے پچھلے سال ہونا نال شراب کی ماری بی روپئے کلو آئی نا کا کی دال خبر جناب لالا مدنی رحمت اللہ علی نے مدین پاک میں اٹھارہ سال گزارے دار العلوم کیوں کی مسلط پہ بیٹھ کر ہزار ہاں لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی انگریز کا مقابلہ ہم نے کیا میرے بزرگوں نے کیا میں گزشتہ رمضان میں انگلینڈ میں رہا انگلستان میں لوگ اس بات سے میری زیادہ قدر کرتے تھے کہ یہ قاری حنیف جو ہے یہ مولانا مدنی کا شاگرد ہے پوری دنیا میں مولانا مدنی کا نام اتنا اونچا اور لندن اکیڈمی میں فائل موجود ہے ملکہ وکٹوریا کا خط موجود ہے بڑے بڑے انگریزوں کا لکھا ہوا ہے کہ یہ شیخ الہند مولانا مدنی مولانا آزاد مفتی کفاط اللہ مولانا محمد میاں مراد آبادی جعفر سنیشری یہ آدمی نہیں یہ پہاڑ ہے دل بڑا خوش ہوا وہاں جا کر لوگ کفرستان میں مسلمانوں میں بڑی عبادت دیکھی نماز دیکھی رمضان کا مہینہ تھا کتنے کتنے لوگ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہمارے یہاں بڑی پریشانی ہے اس سال تو میں وہاں تھا ٹیلی فون کی کر کے کہا پچھلے سال سے پہلے سال میں نے ایک بڑے میا کو نہ کہا چاچا اس کام میں آپ بیٹھ جائیں اگر تین ساری مسجد کے پائے لال میں نے بڑا قبر کی تیاری مسجد میں بیٹھنے کو تیار نہیں سارا دن بیٹھک میں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے بکواس کرے گا پر مسجد میں بیٹھ کے رونے دھونے کی توفیق نہیں مولانا رحمت اللہ علی نے فتوا دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے یہ تمہارا کراچی کا خالق دینا حال اس میں کیس چلا مولانا کو طلب کیا گیا شیخ مدنی تشریف لے آئے انگریز افسر کہنے لگا مولانا آپ نے یہ فتوا دیا اب اگر تم میں سے کوئی ہوتا یا چلو میں ہی ہوتا تو پتا کیا جواب دیتا اوہ ہو ہو آپ نے میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا سارے چکر جانا تھا وہ مدنی فرمایا میں نے فتوا دیا تھا اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتوا دیتا رہوں گا مولانا محمد علی چوہر رحیم محلہ نے چھک کر پیروں کے ہاتھ رکھ دیے حضرت انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے سخت سزا دے گا تھوڑے سے نرما جاؤ فرمایا کیوں مجھے کیا نرمانے کی ضرورت ہے انگریز افسر کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے سزا بھگتنا میرا کام ہے کہنے لگا اس کی سزا موت ہے پھانسی ہے شیخ مجلی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ میں جو بل سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں ہم نے کہا حضرت کفن تو یہاں میں مل جاتا آپ واسن اٹھا کر لائے فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی ہو اس گورنمنٹ کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے شرم آتی ہے کفن کی بات آ گئی سلطان عالمگیر رحمت اللہ علی جیسے بادشاہ وقت نے چٹا کی پہاڑیوں سے لے کر خیبر کا حکمراں ایسا بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ ہزار حدیث پاک جس بادشاہ کو زبان نہیں قرآن کا عالم تھا مفسر تھا اس نے محنت کر کے ٹوپیاں سی کر چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر چھ روپے بارہ نے بنائے چیلی میں بند کر کے اوپر لکھا آلمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے تیرے دماغ میں بھی آیا کہ میں حلال کمائی کا کفن تو بنا رکھوں اصل تو بناؤ گے نہیں اور اگر بنا بھی لوگے نا تو پتا بہو کیا کہے گی یہ کفن اپنے دہشت میں رکھو بچوں کو ڈر لگتا ہے کے نام سے آدمی گھبراتا ہے ہماری ملتان میں جو مسجد ہے وہ روڈ کے اوپر ہے ایک آدمی اسکوٹر لے کے آیا اور میں بیٹھا تھا دروازے میں اور یوں ہی چل دیا میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا اللہ کہیں اور گا میں نے کہا کیوں اب جنابی کی چار پڑھائی نظر آگے میری روح نکلنے کو ہو گئی تم نے کیا کے رکھی ہوئی مولانا رحمت اللہ جیسا ولی کون کہتا ہے ہم ولیوں کو نہیں مانتے میری کیسٹ آپ کو ملے گی شان اولیاء اکرام سن کر دیکھو ولیوں کو مانتے سبوں کو نہیں مانتے اللہ انور شاہ کشمیری سب کا جو اللہ علیہ کسی نے پوچھا حضرت آپ قرآن کی تفصیل نہیں پڑھاتے حدیث پاک پڑھا رہے ہو ساری عمر سے فرمایا بھائی ایک حدیث پڑھانے سے تین مرتبہ درود پاک نصیب ہو جاتا ہے سہارنپور کے اسٹیشن پہ گاڑی کا ٹکٹ لیا مولانا نے ہندو تھا ٹکٹ دینے والا پچھلے دروازے سے دوڑ کے لگا مولانا میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ دے دیا آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں پوچھا کیسے کہنے لگا جب آپ کے چہرے پہ نظر پڑی نا جو خدا اتنے حسین خوبصورت بندے بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا ہاں میرے کابر کے چہرے دیکھ کر لوگوں نے کلوے پڑے میرے کابر کا ٹکوا دیکھ کر مولانا احمد علی لاہوری ہم کا دو رحمت اللہ علیہ جس نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا دکھایا پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا ہے میں ولیوں کو نہیں مانتا ایسے ولی جنہوں نے انگریز جیسی گورنمنٹ سے جو ٹکرا اس کو پاک پاک کر دیا مولانا سے مولانا محمد علی جوہر نے بڑا کا حضرت کچھ تو سوچو انگریز تباہ تباہ کرنے کا منصوبہ بنائے کھڑا ہے بڑی تکلیف دے گا فرمایا پرواہ نہیں فرمانے لگے ہری شاخ کمل ہری ہے شاخ کملنا ابھی جلی تو نہیں اور جگر کے آگ کبھی تو ہے بجھی تو نہیں جفا کی تیز سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں نکالے کا مقابلہ کرے مولانا جعفر تھنیشری سب کا جو رحمت اللہ علیہ ہائے ہائے فرماتے ہیں ہم تین عالم مولانا حماد اللہ پٹلا والے مولانا یا سورت والے مولانا جعفر تھنیشری تینوں کو انگریزوں نے بیس بیس شیر لوہے کے کڑے پہنا کر پیدل چلایا مولانا فرماتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہم زمین پہ بیٹھ کر تیمم کر کے سجدے میں پڑ جاتے چار چار انگریز پوری طاقت سے کوڑے مارتے مولانا فرماتے ہیں جب سبحان ربی اللہ ہم زبان سے کہتے اور چار چار کوڑے یکدم دم لگتے جو اس سجدے میں مزہ آیا وہ ساری زندگی میں پھر مزہ آیا ہی نہیں وہ مزہ پھر آیا ہی نہیں لاہور لایا گیا فرماتے ہیں مجھے پنجرے میں بند کر دیا نوکدار تار تھے نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا نہ میں چک سکتا تھا نہ میں بیٹھ سکتا تھا میں نے سوچا میرا آخری وقت ہے میں نے لمحہ لمحہ ہر سانس میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا میری موت آئے درود شریف پڑھتے ہوئے آئے میں دنیا سے جاؤں آقا کی ذات پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھتا ہوا جاؤں فرمایا میں پڑھتا رہا میں پڑھتا رہا اچانک مجھے چکر آیا میں دار پہ گرا ادھر مجھے کالی کملی والے کا مل گیا مجھے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مل گیا اور فرماتے میں اس لیے کہتا تھا لیے ہے تی بلبل لیے پھرتی ہے لیے پھرتی ہے بلبل اور سوچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے اللہ کے نام سے مرنے والے مطلب کے نام سے مرنے والے اسلام اور قرآن سے مرنے والوں خدا کی قسم ادھر دم نکلتا ہے ادھر جنت کی ہو رہے انتظار کرتی ہے رسمی جذبے جہاد کے نام پر آپ کو کیسٹ ملے گی سچی بات ہے ہمت نہیں ہم تو اتنی ہوتی نہ جانے آپ لوگوں میں کون اللہ والا کا کیسٹ لیں آپ وہاں لندن کی کافی ساری تقریریں آگ اور نماز اور آزاد سے مل جائیں گے آپ کو اللہ عمل کو کامر